آداب مومن اپنی زندگی ایک سلیقے طریقے اور کرنیے اہمیت رکھنے والے معاملات میں تجارت اور حلال سے روزی کمانا ہے کھانے پینے اور خوراک کے آداب اور جنازہ و میت کے متعلق آگاہی خاص طور پر شامل ہے ان سے لا علمی مسلمان کے لیے بہت بڑے بڑے نقصانات کا پیش خینما ثابت ہوتی ہے تجارت و قصبے حلال کے معاملات نمبر ایک سود کھانا استعمال لینا دینا دلانا وغیرہ منع کیا گیا ہے نمبر دو دھوکہ دہی اور نامعلوم اشیاء کی بہن میں شرکت منع ہے نمبر تین گوشت کے بدے بکری کی فروخت منع ہے نمبر چار باقی ماندہ پانی استعمال سے زیادہ بیچنا منع ہے نمبر پانچ کتے بلی خون نشا آور اشیاء بتو اور مصنوعی نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والے حیوانی مادہ ہائے متوجہ کی خرید و فروخت منع ہے نمبر چھ کتے کی قیمت وصول کرنا منع ہے کیونکہ ایک چیز جسے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کی قیمت بھی منع ہے یہ نہیں خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے لیے حرام ہے نمبر سات کسی چیز کی قیمت میں مصنوعی اضافہ منع ہے جبکہ لینے والے کا اسے لینے کا ارادہ نہ ہو جیسا کہ عام طور پر نیلامیوں میں کیا جاتا ہے نمبر آٹھ کسی بھی چیز کی فروغ کے وقت اس کی خامیوں کو چھپانا منع ہے نمبر نو جمعے کے دن اذان کے وقت اذان کے بعد کچھ بھی فروغ کرنا منع ہے نمبر دس کوئی چیز جو بیچنے والے کے اپنے قبضے میں نہ ہو فروخت کرنا منع ہے نمبر گیارہ کسی بھی چیز کا قبضہ لینے سے پہلے اسے فروغ کرنا منع ہے نمبر گیارہ سونے کے بدلے میں سونے اور چاندی کے بدلے میں چاندی کے فروخت ممنوع ہے اللہ یہ کہ بالکل ایک جتنے اور ایک جیسے نہ ہو نمبر تیرہ اپنے مسلمان بھائی کے بے پر بے کرنا ناجائز ہے اپنے بھائی کی بولی بولی ناجائز ہے اور اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ ایک آدمی کوئی چیز خریدنا چاہے اور اس کے ارادے کا علم ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا اسے خرید لے نمبر چودہ پھلوں کی فروخت ممنوع ہے اس سے پہلے کہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ کجی خانے سے پاک ہوں گے نمبر پندرہ وزن اور پیمائش میں کمی کرنا منع ہے نمبر سولہ ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے نمبر سترہ شہر سے باہر نکل کر باہر سے آنے والے تاجروں وغیرہ کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ملنا تاکہ وہیں ان کا مال خرید لیا جائے ممنوع ہے بلکہ چاہیے کہ ان کو منڈی وغیرہ میں پہنچنے دیا جائے اسی میں متعلقہ لوگوں کا فائدہ ہے اور یہی بات انصاف کے زیادہ قریب ہے نمبر اٹھارہ کسی شہری کے لیے ممنوع ہے کہ وہ باہر سے آنے والے کے لیے کمیشن وغیرہ پہ کاروبار کرے بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا مال خود فروخت وغیرہ کریں نمبر انیس قربانی کے جانور کی کھال کے فروخت ممنوع ہے نمبر بیس اگر چند اشخاص کسی قطع زمین یا کھجور کے درخت وغیرہ کے مشترکہ مالک ہوں تو ان میں سے کسی ایک لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا حصہ کسی اور کو فروخت کرے قبل اس کے کہ وہ اپنے شراکت دار کو اس کی پیشکش نہ کر لے نمبر اکیس قرآن کے ذریعے روزی کمانا منع ہے جیسے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ لوگوں کو اللہ کے لیے قرآن سناتے ہیں اور بدلے میں ان سے پیسے طلب کرتے ہیں نمبر بائیس یتیموں کا مال غلط طریقے سے کھانا حرام ہے نمبر تیئیس جوا کھیلنا منع ہے نمبر چوبیس کسی کے مال یا جائیداد پہ زبردستی قبضہ کرنا حرام ہے نمبر پچیس رشوت دینا اور لینا حرام ہے نمبر چھبیس چوری کرنا ناجائز ہے نمبر ستائیس مال غنیمت سے کچھ بھی چرانا حرام ہے کیونکہ یہ تمام لوگوں کے مال سے چوری اور ڈاکہ ڈالنا ہے نمبر اٹھائیس لوگوں کی جائیداد اور مال وغیرہ زبردستی لینا ممنوع ہے اسی طرح اس نیت سے کسی کا مال لینا کہ اسے خراب یا تباہ کیا جائے ممنوع ہے نمبر انتیس لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھنا منع ہے نمبر تیس کسی کا گم شدہ مال اگر کسی کو مل جائے تو اس کو چھپا لینا حرام ہے نمبر اکتیس اگر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے تو اس کے اصل مالک کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام ہے کہ وہ اسے لے لے نمبر بتیس کسی بھی طرح کی دھوکہ دہی حرام ہے نمبر تینتیس کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لے نمبر چونتیس کسی شخص کو پریشانی میں ابتلا کر کے اس کا مال حاصل کرنا حرام ہے نمبر پینتیس اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی جائز کام میں کوشش کرے تو اس کے بدلے میں اس سے بھادیا لینا منع ہے نمبر چھتیس دنیاوی مال و دولت سے اس طرح اکٹھا کرنا کہ بندہ اس کی دنیا میں میں پھیلے کاروبار بہت بڑھ جانے کی وجہ سے بہت مصروف ہو جائے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے منع ہے کھانے پینے سے متعلق امور و آداب نمبر ایک برتن کے درمیان سے کھانا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سے کھانا بھی منع ہے بلکہ کھانا اپنے سامنے سے یا ساتھ سے کھانا چاہیے کیونکہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے نمبر دو زمین پہ گرا ہوا لقمہ زمین ہی پہ نہیں پڑا رہنے دینا چاہیے بلکہ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے اور شیطان کی خوراک نہیں بننے دینا چاہیے نمبر تین سونے اور چاندی کے برتنوں میں کچھ بھی پینا پینا منع منع ہے ہے نمبر نمبر چار کھڑے ہو کر پانچ کسی کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پینا منع ہے مبادہ کے خود کو نقصان نہ پہنچ جائے نمبر چھ جگ کے منہ سے پینے سے منع کیا گیا ہے نمبر سات کچھ پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا گیا ہے نمبر آٹھ ایک ہی سانس میں مشروب پینے سے منع کیا گیا ہے بلکہ تین گھوٹ میں مشروب پینا چاہیے کیونکہ تین گھوٹ میں پینا صحت کے لیے اچھا اور فرحت بخش ہوتا ہے نمبر نو کھانے اور مشروب میں پھوکے مارنا ممنوع ہے نمبر دس بائیں ہاتھ سے کھانا پینا منع ہے نمبر گیارہ الٹے لیٹے ہوئے کھانا کھانا منع ہے نمبر بارہ جب دو آدمی اکٹھے کھجورے کھا رہے ہوں تو ایک کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اجازت کیے بغیر اکٹھی دو کھجورے اپنے منہ میں ڈالے کیونکہ ایسا کرنے والا ایک تو لالچی دکھائی دیتا ہے دوسرا یہ اس کے ساتھ حق تلتی ہے یہی اصول دوسری تمام کھانے والی اشیاء پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے نمبر تیرہ اہل کتاب عیسائیوں یہودیوں کے استعمال شدہ برتن استعمال کرنا ممنوع ہے البتہ اگر کوئی اور برتن مہیا نہ ہو تو انہیں استعمال کرنے سے پہلے دھونا چاہیے نمبر چودہ اس کھانے کی میز یا مجلس وغیرہ میں بیٹھنا منع ہے جہاں شراب پی جا رہی ہو خوراک اور گوشت سے متعلق مسائل نمبر ایک کسی بھی قسم کا مردار گوشت کھانا ممنوع ہے خواہ یہ ڈوب کر بجلی کے جھٹکے سے جانوروں کی باہمی لڑائی میں بلند جگہ سے گر کر جنگلی جانور کے ہاتھوں یا دم گھٹنے سے مارا ہو کھانا بالکل ممنوع ہے البتہ اس کے مرنے سے پہلے اسے صحیح طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو پھر اسے کھانا جائز ہے نمبر دو خون خنزیر اور کسی بھی ایسی چیز کو جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو گوشت کھانا حرام ہے نمبر تین بتو قبرو مزارو وغیرہ کے نام کا چڑھاوا کھانا جائز ہے بتو قبروں مزارو وغیرہ کے نام کا چڑھاوا کھانا ناجائز ہے نمبر چار کسی بھی ایسی چیز کا کھانا جو اللہ کا نام لیا بغیر ذبح کی گئی ہو حرام ہے نمبر پانچ کسی بھی ایسے جانور کا گوشت کھانا منع ہے جو گندگی میں پلتا ہے نمبر چھ کسی بھی ایسے گوشت اور جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں جس کے درندوں جیسے بڑے دانت ہوں اور کسی بھی ایسے پرندے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے جس کے پنجے ہوں نمبر سات گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے نمبر آٹھ ادویات کے لیے مینڈکوں کا ہلاک کرنا ناجائز ہے کیونکہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا گوشت حرام ہے نمبر نو جانوروں کو اس طرح ایزا دینا کہ انہیں باندھے رکھ دیا جائے اور مار دیا جائے کہ وہ مر جائیں حرام ہے یا انہیں کسی جگہ بند کر دیا جائے اور خوراک بھی نہ دی جائے ایسا کرنا حرام ہے اس طرح مارا گیا جانور مجمع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا جانور کھانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ صحیح شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے نمبر تیرہ غیر تربیت یافتہ کتوں اور مارا ہوا شکار کھانا جائز نہیں ایسی جگہ جہاں تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ کتے اکٹھے ہوں اور کوئی شکار کر لیں اور یہ پتہ نہ ہو کہ شکار تربیت یافتہ کتوں نے کیا ہے یا غیر تربیت یافتہ کتوں نے تو ایسا شکار کھانا ممنوع ہے نمبر چودہ ایسا شکار جس پہ کوئی آلہ پھینکا جائے اور وہ اس کے بوجھ سے مر جائے کھانا حرام ہے ایسا شکار جس کی طرف اللہ کا نام لے کر تیر گولی پھینکا جائے اور وہ اس سے ہلاک ہو جائے تو اسے کھانا جائز ہے نمبر پندرہ دانتوں اور ناخنوں سے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر سولہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر سترہ جس جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے سامنے چھری چاقو تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر اٹھارہ ان لوگوں کا کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے جو شاندار کھانوں کی دعوتیں پکاتے ہیں اور اس میں سے ان کا مقصد سخر و ریاکاری ہوتا ہے کیونکہ یہ فضول خرچی میں آتا ہے جنازہ و میت کے متعلق امور نمبر ایک قبروں کے اوپر کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے انہیں اونچا کرنا قبا جات وغیرہ بنانا منع ہے نمبر دو قبروں پر مجاورت مجاور بن کر بیٹھنا منع ہے نمبر تین قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنا منع ہے نمبر چار قبروں پر چراغا کرنا یا کچھ بھی لکھنا منع ہے نمبر پانچ قبر کی کھدائی کرنا منع ہے میت کی تقسیم کے بعد نمبر چھ قبروں کو پوجا کا اڈا بنانا منع ہے اور ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا منع ہے سوائے اس کے کہ ادھر رخ کے کر کے نماز جنازہ پڑھائی جائے نمبر سات کسی عورت کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے خاون کے علاوہ کسی مرد کا تین دن سے زیادہ منائے مگر اس کے خاون کا سوک چار ماہ دس دن کا ہے نمبر سات تازہ بیوہ ہونے والے خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگائے مہندی لگائے زیور پہنے جڑاؤ جڑاؤ لباس پہنے نمبر آٹھ میت کے لیے نوحا کرنا منع ہے نوحا کرنے میں کسی دوسری خاتون کی مدد کرنا منع ہے کیونکہ بعض اوقات یہ غیر اللہ کے لیے ندا بن جاتا ہے مل کر رونا بھی نوحا میں شمار ہوتا ہے نوحا خوانی کے لیے کرائے یہ عورت لانا منع ہے نمبر دس غم کے اظہار پہ اپنے بال بکھیرنا اور ان میں کنگھی نہ کرنا اور کپڑے پھاڑ لینا بھی منع ہے نمبر گیارہ جاہلیت کے انداز میں موت کا اعلان کرنا منع ہے ہاں کسی کی وفات کے بارے میں دوسروں کو سیدھے انداز میں بتانے میں کوئی حج نہیں